سبق نمبر بتیس دوسرا قاعدہ جب قسم اول سے نصف قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر قیمتی اوقات پر ہم نے زبی الفروز کے حصوں کی دو قسمیں پڑھ لیں پہلی قسم نصف ربو سمن دوسری قسم سلس ثلثان سدس قاعدہ اگر کسی میت کے ورسا میں سے ایک پہلی قسم سے نصف والا ہو اور باقی ورسا دوسری قسم والے ہوں تو مسئلہ چھ سے بنے گا مثلا ایک عورت کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں اس کا خامند دو ماں شریک بھائی اور ایک سگا بھائی ہے اس صورت میں خامند کو نصف ملتا ہے کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے جبکہ ماں شریک بھائی چونکہ دو ہیں تو ان کا حصہ ایک تہائی یعنی ثلث تو یہاں قسم اول میں سے نصف قسم دوم کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ چھ سے حل ہوگا کل مال کے چھ حصے کریں گے تین خامند کو دو ماں شریک بھائیوں کو اور باقی ایک حصہ سگے بھائی کو مل جائے گا کیونکہ وہ اسبہ ہے سوال ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے برا سا میں اس کا والد ایک بیٹی اور ایک سگا بھائی موجود ہے تقسیم کریں جواب بیٹی کا حصہ نصف ہے جو قسم اول میں سے ہے اور والد کا حصہ سدس ہے جو دوسری قسم میں سے ہے تو مسئلہ چھ سے حل ہوگا کل مال کے چھ حصے کریں گے تین حصے بیٹی کو ملیں گے ایک حصہ والد کو اور باقی دو حصے بھی والد کو ملیں گے کیونکہ وہ یہاں عصبہ بھی ہے اور زبی الفروض میں سے بھی اور بھائی کو کچھ نہیں ملے گا والد کے حصے والا سبق ایک بار دیکھ لیں